احترام علماء کرام کے نام زی وکار سامعین آج کی اس عظیم شان کانفرنس میں علم عمل تکوا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر جلیل القدر علماء کرام فضلائے ازام اپنے اپنے جواہر پارے آپ احباب کی خدمت میں پیش فرما چکے حقیقت میری حیثیت ان سی قدر اہل علم کے مقابلے میں ایک معمولی طالب علم کسی ہے مجھے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے کم میگی کا بھی احساس ہے تاہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی چند معروضات باوجود رات کا طویل حصہ گزرنے کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ارادے کے ساتھ شاید اللہ کریم ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے ایسے مواقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے توجہ سے میری معروضات سنیے گا ممکن ہے آئندہ ملاقات شاید آپ کی اور میری حشر کے میدان میں ہو آج سے پہلے جتنے انسان اس کائنات کے اندر آ کر اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے جا چکے یا آج کے اس دور کے اندر جتنے افراد اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں آج تک دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں آیا کہ جس انسان کے اندر دو قسم کے کمالات مالے کے کائنات نے نہ رکھے ہوں آپ میرے تمہیدی الفاظ پر غور کریں گے تب میری آئندہ گفتگو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا ہر انسان کے اندر دو قسم کے کمالات کوئی بھی ہو چاہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہے یا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ایمان کا دعوی کرنے والا فرد ہے یا دین اسلام کا دعوے دار نہیں آج سے پہلے گزر چکا یا آج کے دور کے اندر زندہ موجود ہے ایک کمال انسان میں وہ ہے کہ جس کمال کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی کمال سے ہے کہ جس مقام اور کمال کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا انسان کوشش کرے انسان محنت کرے انسان دن رات اپنی سائیے پہم کرے اور یہ چاہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے مجھے وہ کمال اور مقام مل جائے اپنی کوشش کے ساتھ وہ مقام اللہ کریم کسی کو عطا نہیں کرتا اس مقام اور کمال کا نام ہے وہ بھی کمال جو صرف اور صرف مالے کے کائنات کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوال کریں کہ وہ کون سا کمال ہے جو وہ بھی ہے تو ایک مثال وہ بھی کمال کی ہے مقام نبوت اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نیک امال زیادہ کروں اور مجھے مقام نبوت مل جائے میرے اندر پرہیزگاری زیادہ ہو اور مجھے مقام نبوت مل جائے میں اللہ کریم کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل کروں اور مقام نبوت مجھے نصیب ہو جائے اپنے اعمال کے ذریعے اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنے رب العالمین کی رضا کی خاطر کیے جانے والے افعال خیر کے ذریعے خلاصہ کیا نکلا اپنی محنت کے ذریعے انسان مقام نبوت پر پہنچ سکتا اس مقام کا نام ہے وہ بھی مقام وہ بھی کمال اور دوسرا کمال جو انسان کے اندر مالے کے کائنات نے رکھا ہے اس کمال کا نام ہے کسبی کمال کسبی مقام کہ جو انسان اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ میں مقام ولایت پر فائز ہو جاؤں جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا رب العالمین کی در کو دل کے اندر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا ممکن ہے ایک انسان ولی بن جائے ولی بننا اپنے نیک کے ذریعے ممکن ہے اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے شہادت والا کمال مل جائے تو انسان اللہ کے راستے میں گردن کٹا کر شہادت والا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے اور اگر کوئی انسان یہ تمنا رکھے کہ میں صدیقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں تو صدیقین کی جماعت میں شامل ہونا بھی ممکن ہے شہادت والا کمال ولایت والا کمال یا صداقت والا کمال انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے اس کمال کا نام ہے کسبی کمال نبوت والے کمال کا نام ہے وہ بھی کمال اگلا میرا جملہ احباب توجہ سے سنیے گا دل کی تختیوں پہ لکھ لینا انسان کے اندر وہ بھی کمال ہو یا انسان کے اندر کسبی کمال ہو رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں آج سے پہلے جتنے انسان گزر چکے یا آج کے دور میں جتنے انسان موجود ہیں یا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے رب العالمین بہتر جانتا ہے جس انسان میں وہ بھی کمال اللہ نے رکھا یا کسبی کمال رکھا میرے جملے پر توجہ اگر تمام کائنات کے انسانوں کے وہ اور کسبی کمال کٹھے کیے جائیں امام الانبیاء کے وہ کمال کا بھی مقابلہ نہیں کسبی کمال کا بھی مقابلہ جملہ آپ نے ذہن نشین کیا امام الانبیاء کے وہ کمال کا بھی مقابلہ اور کسبی کمال کا بھی مقابلہ دیکھیے قرآن کا ایک انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نمبر ایک سو اٹھائیس سورت کا نام توبہ گیارہواں پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے مجھے اللہ کریم ہونے اچھا اردو ٹھیک ہے یا اپنی بولی شروع کرا ٹھیک فیصلہ کر لو میں پہلے نہ اللہ کریم فرماتے پہلا کد جا کم رسول کم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم او کائنات والو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول اتنین تن کی روتن کی لیکن پہلے پہلے قرآن کے انداز پہ غور کرنا اللہ کریم فرماتے جا کم آ چکا ہے تمہارے پاس جو آئے اور جائے وہ ہر جگہ موجود ہو سکتا حاضر ناظر والا جھگڑا بھی ختم میں نے رب العالمین کے قرآن کو دیکھا پہلی پہلی سورت کا نام سورت الفاتحہ میں سورت الفاتحہ کی تلاوت کرنے لگا سب سے پہلے مجھے نظر آیا سورت الفاتحہ مکیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی مکی سورت ہے سورت البقرہ کی تلاوت شروع کی سورت البقرہ مدن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے سورت البقرہ نازل ہوئی تو مدنی سورت قرآن کی کچھ صورتیں مدنی قرآن کی کچھ صورتیں مکی اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہ ہوتا کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے کوئی اگر ہمارا اطمینان کرا دے ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں پہلا پہلا قرآن کا انداز اللہ کریم فرماتے لقد جا رسول من انفسکم قرآن کا اور انداز بھی آپ کو دکھاتا جاؤں یہ میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے ناما پارا میرے سامنے اور اب العالمین کی لارب کتاب یہ ناما پارا سورت الانفال اور آیت نمبر تیس اللہ فرماتے وعید یم برماتین او تو او یق روجو او یو خرجو ویم کرونا ویم کر اللہ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مکے کے کافروں نے تدبیریں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے اللہ کریم کتنے منصوبے فرمایا پہلا پہلا ان کا منصوبہ لے اس میں تم کہ آمنا کے لال کو قید کر دو دوسرا منصوبہ او یکلوک یا اللہ کے محبوب کو شہید کر دو تیسرا منصوبہ او یو یا اللہ کے محبوب کو مکہ مکرمہ سے نکال دو تین منصوبوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا پہلا منصوبہ قید کر دو جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے قید کرنے کے مشورے کرنے کی ضرورت دوسرا انداز آؤ یا کا میرے محبوب آپ کے قتل کی بھی سازش کی گئی جو نور کا بنا ہوا ہو اس کو قتل کے منصوبے بنانے کی ضرورت اس کے لیے کیا ضرورت ہے قتل کے منصوبے بنائے جاتے کیونکہ جو نور کا بنا ہوا ہو اسے قتل کو ہی کر سکتا نمبر تین او یو میرے محبوب یہ بھی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کے محبوب کو مکہ مکرمہ سے نکال دو جو ہر جگہ موجود ہو اسے شہر سے بھی کوئی نکال سکتا قرآن میرے سامنے آئے پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں مستقل سننے والے احباب کو یاد ہوگا سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے سادہ کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوے جہانیاں ماریا جاسی جرا ہاتھوں قرآن دی بھنے فرمایا ویم کرو ویم کر اللہ واللہ خیر الماکرین وہ سے اور میں رب العالمین ان کے سارے منصوبوں کو فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا افعال قلوب کی نسبت اللہ کریم کی طرف و فیل کا نتیجہ مراد ہوتا ہے یم واللہ خیر الماں رب العالمین جیسی بہتر تدبیریں کوئی نہیں کر سکتا عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے جا کم تمہارے پاس آ چکا ہے جو حاضر ناظر ہو اسے آنے کی ضرورت ایک انداز مکی مدنی صورتوں والا فرق آپ کو سنایا اور سورت انفال کا بھی مقام سنایا اور سورت کا انداز بھی سنتے جائیے رب ان کی لار کتاب اللہ تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ تن سرو نسر اللہ اخرج الزین قبرو سان اذ نئی نے الغار اذ از یقین لا تحزن ان رب العالمین فرماتے ہیں اے اسلام کا دعوی کرنے والوں تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ کریم محتاج نہیں ہوں کہ تمہارے ذریعے مدد کرواؤں اللہ میں اللہ کریم تو پہلے بھی اپنے محبوب کی مدد کرتا رہتا ہوں اور مدد کر چکا ہوں کب کر چکا ہوں آخرا اسی نکار جب میرے محبوب کو مکے کے کافروں نے شہر سے نکل نکال دیا تھا جو ہر جگہ موجود ہو اسے نکال کوئی سکتا قرآن باغ میرے سامنے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہوما جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور اللہ کے محبوب دونوں غار میں تھے دونوں غار میں تھے عز ہما غار دونوں غار میں تھے غار میں تھے تو باہر نہیں تھے ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر از ہما فل غار کا کیا مطلب ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے یوں یقین نہ آئے نا میرے دعوے پر اللہ کریم کے قرآن کا انداز سنیے اور رب العالم ان کی لارحب کتاب میرے سامنے اٹھائیسواں پارا یہ میرے سامنے اٹھائیسواں پارا کھلا ہوا ہے مالک کائنات کی لارحب کتاب اور سورت کا نام سورت مجادلہ آیت نمبر سات اٹھائیسواں پارا فرمایا عالم اللہ معافی ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا او مخاطب تجھے پتہ نہیں ہے آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اس کا بھی مکمل حال جاننے والا اللہ کریم ہے زمین میں جتنی مخلوق بس رہی ہے اس کا بھی تفصیلی حال جاننے والا اللہ کریم ہے اگر تین بندے مشورہ کر رہے ہو چوتھا اللہ کریم ساتھ ہوتا ہے اگر پانچ بندے آپس میں کوئی صلاح کر رہے ہو چھٹا اللہ کریم ہوتا ہے اللہ پانچ چھ والی بات ہے تین چار والی بات ہے فرمایا نہیں نہیں والا ادنا ملزان کا والا اگ سارا اگر بندے کم ہو یا بندے اس سے زیادہ ہو اللہ ہو ماں ہم کانو جہاں موجود ہو اللہ کریم ساتھ ہے مسجد میں ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے بازار میں ہو تو بھی اللہ کریم ساتھ ہے جنگل صحرا میں ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس اللہ ساتھ ہے بند کمرے میں حضرت یوسف ہو پھر بھی اللہ ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے اللہ کریم کے قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا جا کم رسول آ چکا ہے رسول اگلا انداز ایک بات تو حل ہو گئی اشارہ کر دیا دوسرا انداز سنیے لاکاد کسی سے جھگڑا کرنا مقصود نہیں خدا کی قسم کسی کی ضد کی وجہ سے مسئلہ بیان کرنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ کریم فرماتے لقد کا رسول من اس رسول ان کے اندر رب العالمین نے بہت بڑا راز حل کر دیا یہ جو تنوین رسول ان پہ موجود ہے تنقیر کی اور یہاں تنقیر تعظیم کے لیے ہے مالے کے کائنات فرماتے ہیں میں او کائنات والوں جو رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اتنا عظیم شان پیغمبر ہے کہ باقی انبیاء کرام کی عظمت بھی برحق رب ربے کا باقی قسم جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے امام الانبیاء کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے اللہ کے جتنے نبی گزر چکے کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے والا بھی مسلمان مقام تو تمام آئے کرام کا برحق رتبہ اور شان تو برحق پر اللہ کریم فرماتے ہیں لا جا کم رسول تمام نبیوں کی عظمت کو اکٹھا کر دیا جائے امام الانبیاء کے مقام کا مقابلہ ہو سکتا پاک نبی نفی خل کیوں افی کی گی پا نفی خل کیوں افی خلو کی ولم یو دانو علم ولا کرمی منزہ ہن شریکن فی محاسن ہی فجوہر الحسن فی ہے غیر منقسمی ایک جملے میں اپنی بات مکمل کروں آگے سنانا چاہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے میرے سارے احباب کا عقیدہ یہ ہے جتنے علماء کرام نے بیان کیا سب کا عقیدہ یہ ہے مولانا کا عقیدہ بھی ہے یہ احباب سنیے جس طرح ہمارا ایمان ہے اللہ لا شریک ہے اللہ پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں اور تو کچھ نہیں پوچھا اللہ زور سے نہ پتہ چلے اللہ کیا پتہ اللہ الفاظ قبول کرا کر بخشش فرما دے اللہ جس طرح ہمارا قیدا یہ ہے رب العالمین لا شریک ہے اسی طرح ہمارا قیدا یہ ہے رحمت للعالمین بھی لا شریک ہے خدا کا بھی کوئی شریک نہیں ہے مصطفیٰ کا بھی کوئی شریک اشارے میں عرض کر رہا ہوں تفصیل نہیں لیکن فرق یاد رکھنا خدا اپنی خدائی میں لا شریک ہے اللہ مشکل کشا ہونے میں لا شریک ہے رب العالمین داتا ہونے میں لا شریک ہے حاجت روا ہونے میں لا شریک ہے سمی بصیر قدیر ہونے میں لا شریک ہے اور آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کردار میں لا شریک ہے اخلاق میں لا شریک ہے حسن و جمال میں لا شریک ہے ساری کائنات کے حسینوں کا حسن اکٹھا کرو اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کا مقابلہ اللہ نے ایک تنوین میں مسئلہ حل کر دیا لقد جاءکم رسول تمہارے پاس عظمت والا رسول آ چکا ہے رب کعبہ کی قسم جو آمنا کے لال کی عظمت کو نہ مانے وہ بندہ قرآن کو نہیں مانتا اور اور جو بندہ قرآن کو نہ مانے اسے مسلمان کہلوانے کا بھی حق کون بد نصیب ہے جو امام الانبیاء کی عظمت کا انکار کرے پراپے گنڈا کرنا آسان ہے حقائق کا سامنا کرنا مشکل ہے اللہ اللہ انداز ہمارے دعوے ہیں بس عظمت مصطفیٰ کے خالی دعوے ہیں آگے بات نہیں بڑھ سکی اور کسی نے کہا اور خوب کہا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خاجے بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ہمارے خالی دعوے رہ گئے ہیں اور صحابہ کرام کو اللہ کریم نے جو عظمت عطا کی اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی حقیقی عظمت موجود تھی اندازہ لگائیے حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لانے لگے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آئے راستے میں کھیل رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بچے بھاگ پڑے آپ حیران ہو گئے یہ مجھے دیکھ کر بچوں نے کیوں بھاگنا شروع کر دیا اللہ کے محبوب تیز قدموں سے چلے ایک بچہ بھاگنا چاہتا تھا اللہ کے محبوب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بچے کو پکڑ لیا کھڑا ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ بتا کیا کر رہے تھے اب وہ بچہ معصوم کانپنے لگا زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دے رہے ہیں بیٹا کیا بات ہے مجھے دیکھ کر تم نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا معصوم بچے نے کانپتے کانپتے جواب دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ہم آپ کو دے کر اس لیے بھاگنے لگے باقی بچے تو دوڑ گئے میں کمزور بھاگنا چاہتا تھا لیکن سکا پکڑا گیا اصل ڈر مجھے یہ پیدا ہو گیا کہ سارے بچوں کو میں نے کر لیا گلی اور محلے کے اندر اور ان کا مجمع بنانے کے بعد ان کے سامنے کھڑا ہو کے میں نے کہا تم توجہ سے سنو میں حضرات بلال رضی اللہ تعالیٰ کی تمہیں نقل سنانا چاہتا ہوں ڈر اس لیے رہا تھا کہ میں حضرت بلال کی اذان کی نقل کر رہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کے بجائے بڑی شفقت سے فرمایا اے معصوم بیٹے حضرت بلال والی اذان کی نقل مجھے بھی سنا کا نقل ہاں نقل نہیں کر رہے کیا جی بڑی میٹھے انداز میں فرمایا وہ نقل مجھے بھی سنا اما سو بچہ کامتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے کیسے نقل سناؤں حدیث پاک میں آیا ہے آپ نے جب شکت کے ساتھ بار بار کا بیٹے سنا کیسے حضرت بلال کی اذان کی نقل کر رہے تھے معصوم ابو مضورا نے حضرت بلال کی اذان کی نقل شروع کر دی کہتا ہے اللہ اکمر معصوم بچہ اپنے میٹھے انداز میں نقل سنا رہا ہے اللہ اکمر اللہ اللہ اکبر احباب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں آپ کا جواب دل کی کھڑکیاں کھول کے کے سنیے اور شوق ساتھ جواب آنا چاہیے معصوم بچے نے حضرت بلال کی اذان کی نقل شروع کی اور سب سے پہلے بچے نے کہا اللہ اکبر کیا کہا مزہ نہیں آیا کیا کہا اور اونچا کیا کہا اب ذرا جملہ توجہ سے میرا سننا الفاظ میرے دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا یہ جو بچہ حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے مسلمانوں کا بچہ بھی نہیں تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بیٹا تھا امام الانبیاء کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کا بچہ تھا لیکن حضرت بلال کی اذان جب سنانے لگا تو سب سے پہلے کہا اللہ اکبر جملہ توجہ سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی العاقل تکفیہ الاشارہ او عاقل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی عاقل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے عقلا تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے کوئی پاکستانی سے ہو گیا کہ بچے ٹھہر سلاد نہیں پڑھنی یہ مشورہ ضرور پاکستانی جاگ دے پہ ہو کہ سہ گئے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش بیٹے ابو معذورہ معصوب نے نقل سنانا شروع کر دی اللہ اکبر چار مرتبہ اللہ اکبر کہا شابا شاباش بیٹے آگے سنا معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے دو مرتبہ معصوم نے آہستہ آہستہ کہا اشاد اللہ الہ الا اللہ لیکن کہا بالکل آہستہ آہستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آہستہ کہنے سے بات نہیں بنے گی زور سے کہیں وہ معصوم ڈر رہا ہے کیونکہ اشاد اللہ اللہ الہ الا کا یہی ہے میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی مشکل نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا داتا نہیں ہے اللہ کے بغیر کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں ہے بغیر واسطے وسیلے کے جھولیاں بھرنے والا اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں ہے اور معصوم بچہ ڈرتا تھا میری برادری نہ سن لے رشتے دار نہ سن لے والدین نہ سن لے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ سب سے پہلا جھگڑا جو تھا اسی مسئلے میں آپ نے فرمایا بیٹے یوں نہیں زور سے کہ اب بے چارہ ڈرے بھی صحیح اللہ کے محبوب نے تسلی دی تو پھر زور سے اس نے کہا دو مرتبہ اشہد اللہ الہ اللہ شاباش بیٹے آگے سنا مرتبہ اس معصوم نے ایسا ایسا کہا ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹے یوں بات نہیں بنے گی زور سے کہیں اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے رشتہ داروں نے سن لیا تو امام الانبیاء کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا اور دوسرا جھگڑا تو تھا اسی مسئلے میں اب وہ بیچارہ بڑا پریشان اللہ کے محبوب نے تسلی دی شاباش بیٹے شاباش آگے سنا اس نے زور سے دو مرتبہ پھر کہا محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا آگے سنا شاباش بیٹے حیا رسنا حیا رسنا تایا آیا تایا آخر میں معصوم بچے نے کہا لا الہ الا اللہ کا بچہ بھی نہیں ہے امام الانبیاء کے دشمنوں کا بچہ ہے حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے اور جب نقل مکمل ہوئی اللہ کے محبوب کا دستے مبارک بھی ہے اس بچے کے سر کے اوپر تڑپ کے کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میری زبان سے نقل سنی تھی اب میرے دل میں ایمان آ گیا اب اصل بھی سن لو توجہ سے الفاظ میرے سنیے اصل سنانا چاہتے ہو امام الانبیاء حیران ہو گئے شاباش بیٹے ہم اصل بھی سنا معصوم بچے نے کہا اشہد اللہ ان محمد ابدو دو عظمت کا تو اندازہ لگائیے جب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ یہی معصوم جب بڑا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی عمر میں ایمان کا اقرار کرنے والا معصوم جب بھی اذان دینے کا وقت آتا اگر یہی بچہ اذان دیتا بڑے ہونے کے بعد تو دو مرتبہ حصہ کہتا تھا اشاد اور دو مرتبہ زور سے کہتا تھا اشاد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ آہستہ کہتا تھا اشاد محمد رسول اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتا تھا اشاد ان محمد رسول اللہ ساتھی حیرانوں کے سوال کرتے تھے اے ابو مزورا اذان میں دو مرتبہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو چار مرتبہ کیوں کہتا ہے دو مرتبہ حصہ اور دو مرتبہ زور سے اذان میں دو دفعہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو چار دفعہ کیوں کہتا ہے آہستہ بھی اور زور سے بھی حضرت ابو محضورہ کہتے تھے مجھے کچھ نہ کہو اس لیے میں چار مرتبہ کہتا ہوں میں نے بچپن میں جو آمنا کے لال کو انداز سنایا تھا وہ انداز چھوڑنے کے لیے تیار ساری زندگی چار دفعہ کہا اگلی بات ہمارے دعوے خالی زبانی یہی کہہ رہا تھا ساری زندگی حضرت نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے صحابہ حیرانوں کے سوال کرتے تھے سر کے بال کیوں نہیں کٹواتا ہے بھائی ابو محضورہ رضی اللہ تعداد ابو محضورہ تڑپ کے جواب دیا کرتے تھے مجھے کچھ نہ کہو میرے سر کے بال وہ بال ہیں جن بالوں کو امنا کے لال کے ہاتھ لگے تھے جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں لیکن جن بالوں کی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجود کو قربان کرنا منظور ہے لیکن بالوں کو کٹوانا منظور نہیں ہے بال کیسے کٹوا کے نیچے ڈالوں میں اب محضورہ کا دل گوارا نہیں کرتا ان بالوں کی نسبت ہے آمنا کے لال سے صلی اللہ ہو اور بات کہوں ان بالوں کی نسبت نہیں ہے چپ کر گئے ہو تا کچھ نہ لیکن کانے نو کان کھڑے کدا ہے کانے نو کان ان بالوں کی نسبت نہیں ہے ہائے ہائے مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم تمہارے پاس عظمت والا رسول آ چکا ہے تنوین کا منع کر رہا ہوں لیکن ہماری زبانی عظمت کے دعوے ہیں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر آمنا کے لال کی حقیقی عظمت موجود تھی اسی وجہ سے رب العالمین کے ان ان کو بلندیاں کی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے سروں کو ہم دو سریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حقیقی عظمت تھی ہمارے زبانی دعوے ہیں لقد جاءكم رسول من تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو ایک ڈھیلا ڈھیلا جواب ہے پکی گل ہے سننا میں دو مانے کروں گا ایک مانا ایک کی رات میں ہے من انفسکم اور دوسری کی رات میں من انفسکم یہ دوسری کی رات ہے دونوں راتوں کا معنی سن لیجئے اللہ لقد کم رسول من انفسکم مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم عصمت والا رسول تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے لیکن ہے رسول کون سا من انفسکم ہے تمہاری جنس میں سے تم بھی انسان ہو اور تشریف لے آنے والا اللہ کا محبوب بھی انسان ہے مکے والے کہنے لگے کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا ہم مان لیتے سوال سمجھ آیا اور کا ڈھلے سی گئے وہ تھک گئے ہو تو میں ہی بس کر دوں فرشتہ رسول بن کے آتا سورت کا نام سورت الانام رب العالمین کی لاریب کتاب یہ رانا صاحب گھڑی نہیں دیکھنی خیال کرا ہے میں ٹائم پورا لیسا انشاءاللہ ٹھیک ہے دیر نال میں وقت ملا ہے فکر نہ کرو سورت کا نام سورت اللہ نام آیت نمبر سات میرے سامنے رب العالمین کی کتاب اور آیت نمبر نو فرمایا جالنا ہو والا ما یلبسون مکے والے کہنے لگے کوئی فرشتہ نورانی رسول بن کر آتا ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے بشر کو ہم رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مکے والوں کو میں اللہ جواب دوں گا لو ہو اگر میں اللہ کسی فرشتے کو رسول بناتا تو فرشتہ تو ان کو نظر آتا نا یہ فرشتے کندھوں والے ہمیں نظر آتے ہیں برحق کاتبین کرام میں اللہ نورانی کو رسول بنا کر بھیجتا فرشتہ تو ان کو نظر آتا نا یہ کہتے آہا یہ کیسا رسول ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اور ان کو دکھانے کے لیے میں اللہ کریم کو انسان والی شکل اسے دینی پڑتی اور اگر میں اللہ فرشتے کو انسانی شکل عطا کر دیتا ان کو نظر آنے لگ جاتا والا بسنا س تو یہ کیا کہتے اگر میں اللہ فرشتے کو انسانی شکل عطا کرتا تاکہ ان کو نظر تو آئے یہ کہتے یہ تو بشر ہے ہم ماننے کے لیے تیار تو میں اللہ کریم نے کیا کیا اللہ تو نے کیا کیا سورت بنی اسرائیل سے پوچھتا ہوں پندرواں پارا سورت کا نام سورت بنی اسرائیل یہ میرے سامنے آیت نمبر پچانوے کھلی ہوئی ہے شب کو تو ملائے کا یم شونا مطمئنی لزل نہ میرا سمائی ملا کر رسولا یہ کہتے فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا میں اللہ کریم جواب دے رہا ہوں میرے محبوب ان کو سناؤ اگر زمین کے اندر نورانی فرشتے بستے ہوتے تو میں اللہ کریم بھی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا لیکن زمین میں چونکہ انسان بستے ہیں میں اللہ کریم نے بھی رسول من توجہ انسانوں کی جنس میں سے انسان کو رسول بنا کے بھیجنا یہ بھی میں اللہ کریم کی مہربانی ہے اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا فرشتہ تو کھانے سے بھی پاک ہے ہمارے لیے پھر کھانے کا سننا طریقہ کیسے بنتا نورانی تو پینے سے بھی پاک ہے ہمارے لیے پینے کا سننا طریقہ کیسے بنتا نورانی تو شادی غمی سے بھی پاک ہے ہمارے لیے خوشی غمی کا سننا طریقہ کیسے بنتا اللہ پرماتے رسول من تمہاری جنس میں سے رسول بھیجنا میں اللہ کریم کی نعمت ہے میں اللہ کریم کا احسان ہے چلو یہ تو تھی صورت توبہ کی انداز کے حوالے جات اب اور قرآن کا انداز سنیے یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت کا نام سورت عال عمران رب العالمین فرماتے ہیں لقد کاج من المؤمنین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے ہیں یہ حصہ تیرا یہ تیرا یہ فلاں کا یہ فلاں کا مال کے ڈھیر میں دیکھا ایک چادر نظر نہیں آ رہی آپ نے فرمایا چادر کہاں گئی مال میں چادر تو تھی ادھر دیکھا ادھر دیکھا چادر نظر نہیں آ رہی تو جو ایک منافع کی زبان سے جملہ نکل گیا ممکن ہے یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنے گھر بھیج دیو بس یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے صبر کر گئے لیکن رب العالمین سے برداشت نہ ہوا مالک کائنات نے قرآن کی آیت نازل کر دی سورت عال عمران چوتھا پارا یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو اکسٹھ فرمایا کانا نبی اور دوسری توجہ کرنا میں مانا سنانے لگا رب فرماتے ہیں خبردار خبردار میرے محبوب تو خاموش ہو گئے ہیں صبر کر گئے ہیں تمل کا پہاڑ حوصلے کا حوصلے کا بہت بڑا پہاڑ میرے محبوب تو صبر کر گئے برداشت کر گئے لیکن میں اللہ کریم چپ نہیں رہ سکتا وہ کا کانا نبی تم تو میرے محبوب پر خیانت کا الزام لگا رہے ہو اور میں اللہ تمام انبیاء کرام کی صفائی دے دوں آج تک ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا جو خیانت کرنے والا ہو خبردار جب کوئی آپ سے پہلے والا پیغمبر خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا تو میرا محبوب بھی چادر والی خیانت کر سکتا دوسری کی رات ماں نبی نئی یوگل کسی نبی کی طرف خیانت کی نسبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اب ربط سننا اے تو آپس میں ایک ربط عرض کروں گا تم میرے محبوب کی طرف خیانت کی نسبت کر رہے ہو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کی سواد کا شکر اور خیانت کی نسبت کرنے والوں تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ لقد من اللہ المؤمنین از با صفیم رسولا من انفسیم کہ میں اللہ نے احسان کیا تمہاری جنس میں سے رسول بھیج دیا کہ تمہارے دکھ اور درد میں شریک ہے خوشی غمی میں شریک ہے ہے تمہاری تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی بجائے شکر کرنے کے تم نے شانت کی نسبت کرنی شروع کر دی ہے تمہاری جنس میں سے رسول بھیجنا میں اللہ کریم کا احسان ہے ایک قرآن کا مقام سنیے جاگ دے پہ ہو میری تسلی کریں نہ ہو جو میں شک نے تھک گیا تو میں بس کر دے ہے سورت اللہ نام حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کی جماعت آ گئی یہ کیسے آنا ہوا جی کہنے کہ ہم ایک بات کرنے آئے آپ سے آپ کا کیا دعویٰ ہے میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے جیا ہاں۔ جبریل وہی لاتا ہے جیا ہاں۔ یہودیوں کی جماعت نے کہا سورت کا نام سورت الانعام اور آیت نمبر اکانوے میرے سامنے ساتواں پارا اللہ برماتے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی مانض اللہ بشر من سی ان یہودی ظالموں نے اللہ کریم کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کیسے قدر نہیں کی فرمایا کالو مان ضل اللہ والا من سی یہودیوں کی جماعت کے کہنے لگی اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی وہی نازل نہیں کی ان کی بات سمجھی اللہ نے کسی بشر پر کوئی وہی نازل آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا آپ کیسے اللہ کے رسول بن گئے اللہ کریم فرماتے ہیں کل جاگتے پہ ہو مولوی صاحب اللہ کل نہیں کل میرے محبوب اعلان کرو کل اللہ کون سا اعلان کروں یہ تو کہتے ہیں کسی بشر پر کوئی وہی آج تک نازل نہیں ہوئی کل من دل کی تو جا بھی موسا اگر اللہ نے کسی بشر پر کوئی وہی نازل نہیں کی تو حضرات موسا پر تورات نازل کرنے والا کون تھا اللہ کریم نے جواب دیا پھر یہ بتاؤ یہودیوں کی جماعت کہ حضرت موسا پر قرآن کی رات کس نے نازل کی تھی اگر میرا العالمین حضرت موسا علیہ السلام پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنا کے لال پر قرآن بھی نازل ہو رسول من انفسکم دوسری کیرات سنیے گا جاگ رہے ہو توجہ چاہتا ہوں اس کراط کے لیے دوسری کراط میں من انفسکم توجہ میری طرف من انفسکم یہ دوسری کی رات ہے غیر مشہورہ توجہ بھائی جی اس کا معنی احتیاط سے سنیے گا اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے اللہ ہونے کی قسم حسیب جاگنا ہے سمنا نہیں خیال کرے لقد جاءکم رسول من انفسکم تقریر تو میں ہن شروع کرنے لگا وہ تمہید آئی اصل یہ لفظ سنا آئی وہ بھی تے کسبی کمال یاد کرو نا من انفسکم پہلے تو تمہیدی الفاظ ذکر کیے تھے اب اصل عرض کرنا چاہتا ہوں من مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے تمہارے پاس عظمت والا رسول آ چکا ہے اللہ کون سا رسول فرمایا من انفسکم تمام تمہارے افراد میں سے تمام انسانیت کے افراد میں سے انفسکم افضل ترین میرا پیغمبر ہے تمام انسانوں کو اکٹھا کرو لیکن میرے محبوب کے افضل ہونے میں شک نہیں ہوگا جتنے انسان گزر چکے مینن کو میرا محبوب افضل ہے جتنے انسان موجود ہیں ہے منان کم میرا محبوب افضل ہے کیا مت جتنے افراد آئیں گے میرا محبوب من انفاسے کم افضل ہے اللہ نبی کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے میرا آپ سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ آئے گا اللہ مان لیا ہم سب نے تیرا محبوب افضل ہے سچ ہے شب کا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل امام الانبیاء سب سے جن کا یقین ہے وہ ذرا جواب دیں امام الانبیاء سب سے امام الانبیاء سب سے اور کوئی آپ سے دلیل پوچھے پھر اللہ کریم نے ان لفظوں کے اندر بھی دلیل بیان کر دی علماء کرام فرمایا جا گم رسول میرے پیغمبر کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کا تعلق میرے نبی سے ہوتا گیا وہ بھی افضل بنتا گیا اللہ کریم وہ کیسے فرمایا ذرا دیکھو نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ بازار میں گیا ایک مزدور کو لے آیا اپنے ساتھ اور کام کرانا شروع کر دیا مزدور نے مزدوری کرنا شروع کر دی صبح کی نماز سے لے کر زہر کی نماز کا کام کرتا رہا زہر کے مقد مالک نے کہا یہ تیری مزدوری ہے جی بسم اللہ پھر دوسرے مزدور کو لے آیا زہر سے اثر تک اس نے مزدوری کی مالک نے کہا یہ تیری مزدوری ہے پھر تیسرے مزدور کو لے آیا اثر سے لے کر مغرب تک اس نے مزدوری کی اور جب مغرب کا وقت ہوا تو مالک نے کہا تیری مزدوری ڈبل ہے پہلے تو مزدور چیخ اٹھے یہ کیوں فرق جی پہلے مزدور نے کہا وقت میرا زیادہ مزدوری تھوڑی دوسرے مزدور نے کہا زہر سے لے کر اثر تک وقت میرا زیادہ مزدوری تھوڑی کیوں ہے اور اثر سے لے کر مغرب تک وقت بھی بہت تھوڑا اور مزدوری ڈبل کیوں دے رہے ہو تیسرے مزدور کو تو مالک نے جواب دیا میرے اپنے پیسے میں جس کو جاؤں زیادہ دے دوں جو تمہارے ساتھ میں نے معدہ کیا تھا جو تمہارے ساتھ مزدوری مقرر کی تھی اس میں سے تو ایک پیسہ بھی میں نے کم نہیں کیا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے تیسرے مزدور کو مزدوری ڈبل کی کیوں دی ہے میری مرضی میرا اپنا مال ہے جس کو چاہوں میں زیادہ دے دوں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ جو تین مزدور ہیں یہ مثال میں آمنا کلال تمہیں دے رہا ہوں صبح سے لے کر زہر تک کام کرنے والا یہ مثال ہے حضرات علیہ السلام کی امت کی زہر سے لے کر اثر تک کام کرنے والا یہ مثال ہے علیہ السلام کی امت کی اور اثر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والا بندہ یہ مثال ہے میں آمنا کے لال کی امت کی کہ میری امت کی عمر تھوڑی ثواب زیادہ اللہ کے محبوب کیوں فرمایا وہ امت ہے موس علیہ السلام کی وہ امت ہے عیسا علیہ السلام کی اور اس کی نسبت ہے میں آمنا کے لال کے ساتھ اور جس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا کل تم خیر امت کی نسبت نبی پاک کی طرف امت بھی افضل ہے رب کعبہ کی قسم جس کھانے کی نسبت آپ سے وہ کھانا بھی تمام کھانوں سے افضل ہے جاگ دے پہ ہو کس گئے ہو حضرت جابر بھاگتا ہوا آیا گھر والی کو کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میں نے کمزوری کے آثار محسوس کیے ہیں اور ایک صحابی نے دکھایا اپنے پیڑ سے کپڑا ہٹا کر اللہ کے محبوب فاقے کی وجہ سے میں نے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پیڑ پر فاقے کی وجہ سے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں اور پتھر باندھنے میں راز یہ ہے ایک تو پتھر میں برودہ کوتی ہے ٹھنڈک ہوتی ہے اور اگر پیڑ کے ساتھ پتھر کو باندھ دیا جائے تو میدے میں بھی ٹھنڈ حکیم سے بیٹھے نہیں رانا صاحب کچھ نہ کچھ اللہ سے کی رکھنے ہیں پتھر میں تو توتی ہے ٹھنڈا تو ہوتی ہے میدے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے تو بھوک نہیں لگتی اور دوسرا پیٹ پہ پتھر باندھنے میں راز یہ ہے کہ پیٹ بالکل مل جائے گا وجود کے ساتھ اگر پیٹ بالکل ملا ہوا ہو پھر بھی انسان کو بھوک محسوس نہیں ہوتی اس لیے پیٹ پہ پتھر دو باندھے ہوئے ہیں حضرت جابر بھاگ پڑا گھر والی کو کہنے لگا گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے اللہ کے محبوب کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا گھر والی نے کہا تھوڑے سے جاؤ موجود ہیں بکری کا معصوم بچہ موجود ہے جلدی جلدی بکری کے بچے کو ضبع کیا بیوی کو کہا جاؤ پیسنے شروع کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جانے لگے حضرت جاب رضی اللہ نو بیوی نے کہا بات سنتے جائیے میرے سرتاج یہ کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہاری شریف میں حدیث ہے علیحدہ کر کے بتا دینا اللہ کے محبوب پانچ چھ آدمیوں کی گنجائش ہے زیادہ آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے بس آپ پانچ چھ آدمی تشریف لے آئے یہ الگ کر کے بتا دینا حضرت جا نے کہا ٹھیک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خندہ کھود رہے ہیں حضرت جابر آئے اللہ کے محبوب ایک علیحدہ بات کرنی ہے ذرا اگر آپ مہربانی کریں ٹھیک ہے جی علیحدہ ہو گئے آپ کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا گھر میں گیا ہوں مکری کا بچہ ذبح کیا ہے جو موجود تھے بیوی پیس رہی ہے میں نے کہا آٹا گوند لے اور آپ زیادہ سے زیادہ پانچ چھ آدمیوں کو ساتھ لے چلیں میں آپ <coughs> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت جابر کی بات سننے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا وہ خندق کھودنے والے میرے سارے صحابہ کرام چلو چلو تمہاری حضرت جابر کے گھر دعوت حدیث پاک میں آیا ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں یہ اعلان سننے کے بعد توجہ اتنا مجھے شرم آیا اتنی مجھے حیا آئی کہ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں گھر میں تو پانچ چھ بندوں کی گنجائش ہے کھانے کی اور اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے سارے صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے حضرت جابر کہتے ہیں میں جلدی جلدی پہلے بھاگ پڑا اور بڑا پریشان حال ہو کر جب گھر میں پہنچا بیوی نے کہا حضرت جابر کو خیر ہے کیوں پریشانوں کے دوڑتے آ رہے ہو حضرت جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو ساتھ لے کے تشریف لا رہے ہیں بیوی توجہ ہے حضرت جابر کی بیوی کا یقین دیکھیے اور آج کل ہماری مسلمان کہلانے والی ماں اور بہنوں کا بھی یقین دیکھیے حضرت جابر کی بیوی نے کہا اے میرے گھر والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو ساتھ لے کے تشریف لا رہے ہیں پہلے یہ بتائیے آپ نے الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ چھ آدمیوں کے بارے میں بتا دیا تھا بتایا تھا کہ نہیں جی بتایا تو تھا الگ کر کے بتایا تھا جی بتایا تھا اب جملہ توجہ سے سنیے حضرت جابر کی گھر والی نے کہا جب تو نے وضاحت کر دی تھی اور پھر بھی آپ سارے صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں ہمارے غریب خانے پر تو نبی پاک کے آنے میں کوئی حکمت ہوگی تو اور میں نہیں جانتے بس یہی باتیں ہو رہی تھی اللہ کے محبوب تشریف لے آئے فرمایا جا بے رضی اللہ تعالی سن پڑوس میں کسی عورت کو بلا لے اور گھر والی کو کہے کہ اس عورت کو بھی ساتھ بٹھائے وہ بھی تعاون کرے روٹیاں پکانے کے اندر آٹا گوندنے کے اندر سالن کہاں ہے سالن والی ہانڈی لے آؤ جب تک میں آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہوں تقسیم شروع نہیں کرنی ٹھیک ہے اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی اپنے سامنے رکھ لی اور کہا روٹیاں بھیجتے جاؤ اور دس دس بارہ بارہ صاحب کے رام کو فرمایا آؤ ٹولیاں بنا کر جماعت بنا کر بیٹھتے جاؤ دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہا جابر کھانا تو نے نہیں کھلانا آج میں آمنا کے لال کی خواہش ہے کہ میں میزبان بنوں سارے صحابہ میرے مہمان بن جائیں دس دس بارہ بارہ صحابہ کرام کی جماعت آتی گئی دسترخوان پہ بیٹھتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا مبارک ہانڈی میں ڈال دیا آٹے میں بھی لوہا مبارک ڈال دیا اور خود ہانڈی میں سے سالن نکال نکال کر روٹیاں بھی رکھتے گئے سالن بھی دیتے گئے حضرت جابر کہتے مجھے اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا اور پوچھنے والوں نے بعد میں پوچھا جاوید کتنے بندے تھے کھانے والے والے حضرت جابر کہتے ہیں سات سو سے زیادہ بندے ہوں گے لیکن میں نے سات سو کے افراد کے کھانے کے بعد جب ہانڈی کو دیکھا آٹے کو دیکھا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا احباب میرا دعویٰ ثابت ہو گیا جس کھانے کی نسبت اللہ کے محبوب سے وہ کھانا بھی افضل ہے اس کھانے کا بھی مقابلہ ہو سکتا اور جس پانی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کائنات کے پانی کرو اس پانی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میں مانتا ہوں زمزم کی بڑی فضیلت ہے جب اما حاجرہ دوڑ رہی تھی صفا مروا پر آ جا رہی ہے معصوم حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور پانی کی تلا ہے پانی نظر نہیں آ رہا رب العالمین نے فرمایا جا جبریل میں ننے منے حضرت اسماعیل اسماعیل کی پریشانی گوارا نہیں کر سکتا حضرت نن منی اسماعیل نے ٹھوکر ماری پاؤں کی ٹھوکر لگی پہاڑی سرزمین میں سے جبریل نے پر مارا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا زم زم زم زم اور اما حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی پانی پھیلتا جا رہا ہے کنارے بنانے لگی اور کہتی بھی ہے زم زم زم زم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اما ہاجرہ زم نہ کہتی روئے زمین پہ پانی پھیل جاتا مانتا ہوں جی مانتا ہوں سونا چاندی سکا پیتل تانبا جس کلی سات دھاتیں ملی ہوئی ہیں زمزم کے اندر مانتا ہوں مانتا ہوں لیکن زمزم کی نسبت ہے حضرت اسماعیل سے پکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو مانتا ہوں مانتا ہوں زمزم کی بڑی شان اور مقام ہے لیکن زمزم کی نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ وسلام سے زمزم کا شان بڑھا کا زمزم کا مقام بڑھا کا زمزم والے پانی کا درجہ بڑھا کا لیکن جب صاحب کرام بے قراروں کے حاضر ہوئے اللہ کے محبوب پانی نہیں ملتا آپ نے پر میں کچھ موجود ہے تو لے آؤ مشکیزوں کو نچوڑا گیا ایک پانی کا پیالہ بھر گیا اللہ کے محبوب نے پانی کا پیالہ سامنے رکھا دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا بسم اللہ پڑی رب العالمین نے اگلیوں کے اس مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے زمزم کا مقام بڑھا کر لیکن جس پانی کی نسبت ہے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء کرام لکھتے ہیں زمزم کا مقام بڑھا کر لیکن جس پانی کی کے لال سے اس پانی کی شان کا مقابلہ ہو سکتا کیوں من ان پھنسے کم دوسری گراد جو تمہارے پاس رسول آیا ہے وہ افضل ہے اور افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کی نسبت آپ سے ہوتی جائے گی وہ بھی افضل بنتا جائے گا جاگ دے پہ ہو سہ گئے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا متا والے بندے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور میرا غریب صحابی مٹھی بھر جاؤں اللہ کریم کے راستے میں خرچ کریں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا اللہ کریم کی رضا کے لیے میری صحابی کے ایک مٹھی برابر جاؤں کی شان کا مقابلہ کر سکتا اللہ کے محبوب کیوں فرمایا صحابہ جو میرے ہیں نسبت کس سے ہے آمنا کے لال سے نسبت جو ہے رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ سننا میری جماعت شانت و توحید و سننا کا عقیدہ میرے تمام کابرین کا عقیدہ یہ ہے اگر قیامت تک آنے والی امت کے امال کو کٹھا کر دیا جائے رکو سجدوں کو اکٹھا کر دیا جائے قرآن کی تلاوت کو اکٹھا کر دیا جائے وہ جات کرام کے حجوں کو کٹھا کر دیا جائے ایک آمنا کے لال کا صحابی جسے کوئی نماز پڑھنا نہ نصیب نہیں ہوئی روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوا حج کرنا نصیب نہیں ہوا زکات دینا نصیب نہیں ہوا قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوئی صرف کلمہ پڑا آمنا کے لال کا دیدار کیا اور فوت ہو گیا رب کعبہ کی قسم تمام امت کے مال کو اکٹھا کرو لیکن اللہ کے محبوب کے دیدار کے ایک لمحے کی شان کا بھی مقابلہ ہو سکتا نسبت جو آپ سے ہے نسبت جو آپ سے ہے نصیب نسی دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے عجب نصیب انا دے لوگوں جڑے سنگت رسول دیر لے وہ بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ات صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال ستے کوئی شک دی رہی نہ گلے جان جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه می تم ہری سنا لینا رو پور عمل نسبت آپ سے توجہ توجہ بی بی خدیجہ کی نسبت آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں یقین نہ آئے رب العالمین کے قرآن کا حوالہ سناؤں یہ میرے سامنے بائیسواں پارا سورت کا نام سورت العذاب یہ سورت العذاب کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر بتیس فرمایا یا کا نبی من النساء اے نبی کی بیویوں یا نساء النبی علماء کرام جانتے ہیں مضاف مضاف نیل ان النبی کی طرح مضاف کیا اے نبی کی گھر والیوں تم کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو تمام کائنات کی عورتیں مل جائیں لیکن امہات المومنین کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیوں اللہ افضل ہے اللہ فرماتے نساء النبی نسبت جو نبی پاک سے جس کی نسبت آپ سے ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا یہ آپ کے افضل ہونے کی دلیل ہے اللہ فرماتے لا بحاظ بحاظ البلدی البلد میں اللہ اللہ کریم کو کی قسم کی قسم کیوں ہے آب زمزم نانا مکے کی قسم کیوں اٹھائی ہے صفا پہاڑی ہے نانا مکے کی قسم کیوں اٹھائی مروا پہاڑی ہے نانا مکے کی قسم کیوں اٹھائی اور ابو کبیس نانا اللہ فرماتے انتا ہلوں بحادل بلد مکے کی قسم اس لیے مکے کی سرزمین پر میرا محبوب چہل قدمی کر رہا ہے انتا ہلوں بہادل بلد آپ سے نسبت مکہ بھی افضل اور مدینے کی نسبت بھی آمنا کے لال سے مکہ کے بعد مدینہ بھی یار کیا کیا بات سناؤں ایک جملہ سن لیجئے دعا کروں لا کر جا من انفسكم افضل رسول تمہارے پاس آ گیا اور میرے محبوب کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کی نسبت آپ سے ہوتی جائے گی وہ بھی افضل بنتا جائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کے ساتھ وہ بھی افضل امت سے نسبت امت بھی افضل صحابہ سے نسبت صحابہ بھی افضل کھانے سے نسبت کھانا بھی افضل جس پانی سے نسبت پانی بھی افضل. ساحت نخلا سیاہ سبیوں امام المبیا روا الباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا ممبر پہ بیٹھ کر بچے کے رونے کی آواز آنے لگی صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ مجمع کے اندر کسی صحابی کی گود میں بچہ نہیں ہے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ حیران ہو گئے جب ممبر تیار کیا گیا بخاری شریف میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے جمعے کا خطبہ شروع کیا ساحت نخلا تو سیاح سبیاں روا بخاری ایسے رونے کی آواز آنے لگی جس طرح معصوم بچے رویا کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی جدائی وہ تنا برداشت نہ کر سکا امام الانبیاء ممبر سے نیچے اترے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا میرا سیدھا سنو احباب تمام کائنات کی کھجوروں کو اکٹھا کر دو لیکن اس کھجور کے خشک تنے کی شان کا مقابلہ ہو سکتا جو آپ کے سینے کے ساتھ لگ گیا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا ہو گیا اور جو کھجور کا خشک تنا آپ کے سینے کے ساتھ لگ گیا وہ تو تمام کھجوروں میں سے شان والا بن گیا افضل بن گیا اور جو صحابہ آپ کے ساتھ لگ گئے محمد الرسول اللہ ماہو ان کی شان اور مقام کیسے نہیں ہوگی اللہ اللہ جس کی نسبت آپ سے ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا اللہ اللہ مکے کی نسبت آپ سے مکہ بھی افضل مدینے کی نسبت آپ سے اس کے بعد مدینہ بھی افضل اور زمین کے جس ٹکڑے کی نسبت آپ سے وہ ٹکڑا بھی افضل ماں بینا بیتی ممبری روز تم ربنا تقبل منا ان کم تسمی العلیم و تب علینا ان کم تباورحیم اللہ کریم میرے سارے بھائی علماء کرام دا قرآن و سنت بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا میری معروضات قبول و منظور فرما کے آخرتی نجات دا ذریعہ جنہ احباب نے محنت کی تھی تسان دور دراز تو تشریف لے اللہ کریم ساری حاضری تاری تشریف آوری اپنے فضل و رحمت نال قبول فرما کے اخروی نجات کا ذریعہ بناوے اللہم نویر کلو بنا بالقرآن وزین اخلاق برانے رحمت واسطے دعا کرو علاقہ محروم ہے اللہم انزل علینا من السماء ما مبارکا اللہم انزل علینا من السماء ما سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام نل والحمد الحمد للہ